نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله خزم قابل احترام بھائیو دوست اور بزرگوں ایمان اور اعمال صالحہ پر جو عزت ملتی ہے وہ ملک اور مال کی بنیاد پر نہیں ملا کرتی ایک عزت ملتی ہے ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ایک عزت ملتی ہے ملک مال کی وجہ سے تو جو عزت ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے اور جو مال کی وجہ سے عزت ملتی ہے وہ ایک وقت پر ختم ہو جاتی ہے اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ مال ہے تو عزت ہے مال نہیں ہے تو عزت نہیں ہے وہ ملک اور مال والی عزت ہے اور اماد اور راماء صالحہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو عزت ملی وہ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے ملی اور ایسی عزت ملی ایسی عزت ملی کہ آج تک ہم ہمارے بیٹوں کا نام بلال رکھتے ہیں شرون کو قارون کو جو عزت ملی تھی وہ ملک اور مال کی وجہ سے ملی تھی اس کے بعد ملک تھا اس کے بعد مال تھا اس وجہ سے لوگ اس کی عزت کرتے تھے لیکن جہاں وہ مال گیا جہاں وہ ڈوبا جہاں وہ دھسا تو اللہ نے لکھا ہے کہ وہ عزت دی گئی یہاں تک کہ نام میں سے بھی اللہ نے عزت کو ہٹا دیا آج دنیا میں کوئی بھی اپنے بیٹے کا نام سرون نہیں رکھتا دنیا میں کوئی بھی اپنے اولاد کا نام قارون نہیں رکھتا لیکن بلال رکھتا ہے سلمان نام رکھتا ہے سہیب نام رکھتا ہے کیوں کہ ان کے پاس عزت تھی مال کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ ایمان اور عمل صالحہ کی وجہ سے تھی اس لیے ہمیشہ یہ یاد رکھو اپنی زندگی کے اندر ایمانی مایا ایمانی طاقت وہ آدمی جگائے رکھے اچھا ایمان طاقت کیسی جگہ رہے گی آدمی بار بار مذاکرہ کرے اللہ کا نام لے گھر کے اندر دینی مذاکرے ہوں اور ہمارے اخلاق اچھے ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہو تو اس آدمی کو اللہ تعالیٰ آٹومیٹک اوپر بڑھاتے ہیں کہ یہ ایمان اوپر لے جانے کے لیے ہے جی چلانے کے لیے نہیں کرنے والے اللہ ہیں دنیا کے پھیلے ہوئے نقشوں سے کچھ نہیں ہوتا دکان اپنے بننے میں اللہ کی محتاج ہے چلنے میں بھی اللہ کی محتاج ہے باقی رہنے میں اللہ کی محتاج ہے ختم ہونے میں اللہ کی محتاج ہے جتنی منزل دکان پر آتی ہے ہر منزل میں اللہ کی محتاج ہے اللہ کسی منزل میں بھی اس دکان کا محتاج اور پابند نہیں ہے اسے کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ ایمان ہوگا تو آدمی دنیا میں بھی چمکے گا مرنے کے بعد بھی چمکے گا پھر ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے کہ اگر حقیق ایمان ہوا اور حقیقت اچھے امال ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی خوب چمکائے گا مرنے کے بعد بھی خوب چمکائے گا برکتیں بھی دے گا اور برکتوں کا تعلق خالی مال سے نہیں ہے اللہ اس کے وقت میں برکت دے گا اس کے مال میں برکت دے گا اس کی عمریں برکت دے گا اس کے حافظ میں برکت دے گا اس کے چلنے میں برکت دے گا جہاز گزر جائے گا اللہ حجاز کو پھیلا دے گا حافظہ کبھی ہوگا امام شافی رحمۃ اللہ علیہ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے بیٹھے حدیث سیکھنے کے لیے تو امام شافی رحمۃ اللہ علیہ بہت غریب تھے غربت میں ان کا وقت گزرا ہے امام شافی کا بہت غربت میں تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ میں نے امام مالک کا نام بہت سنا تھا امام صافی نے بچپن میں ہی وہ یتیم ہو گئے تھے امام شافی مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا انتقال ہوا مصر میں مصر میں ان کی قبر ہے امام شافی تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنے غریب تھے اتنے غریب تھے کہ ان کے پاس مدینہ منمارہ جانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے مکہ کا ایک چودھری تھا ایک سیٹیا وہ سیٹھیے نے کوئی اونٹ اونٹنے وغیرہ کا انتظام کیا اور امام شافی کو مدینہ منورہ بھیجا جب مدینہ منورہ امام شافی پہنچے تو انہوں لوگوں نے پوچھا بھی کیوں آئے ہو یہ کہ امام مالک سے ملنے آیا امام مالک کہاں ملیں گے یہ کہا بیٹھیے ابھی جو ہے تخت لگے گا ان کا اور کرسی لگے گی وہ بیان کے لیے بیٹھیں گے ان کے سامنے ملنا بیٹھے گا امام صاحب بھی کہتے ہیں میں بھی سامنے جا کے بیٹھ گیا امام مالک کو میں نے دیکھا تو تھا نہیں اب جب ہم مالک آئے تو لوگ جو ہے وہ ہٹنے شروع ہوئے کوئی دائیں ہٹا کوئی بائیں ہٹا کوئی دائیں ہٹا بائیں ہٹا بون تیسری ان کے ساتھ کتاب ہوتی تھی موت امام مالک وہ لے کر آ کر جو ہے وہ اپنے درس کے لیے بیٹھے امام شاہ بھی کہتے تھے کہ میں سامنے بیٹھا ہوا تھا اب جب انہوں نے موت پڑھانی شروع کی تو بڑے بڑے علماء فقہا یہ لوگ تھے تو وہ لکھتے تھے حدیثیں جب میں نے دیکھا کہ وہ لوگ لکھ رہے ہیں تو میرے دل میں آیا کہ میں بھی لکھوں لیکن میرے پاس کاغذ بھی نہیں میرے پاس قلم بھی نہیں کیا لکھوں کہاں سے رہو دائیں بائیں میں دیکھتا تھا کہ کوئی کسی کسی کے پاس کاغذ ہو کسی کے پاس قلم ہو تو ذرا مجھے دے لیکن دیکھا تو ہر ایک ہر ایک اپنے قلم کے ساتھ مشغول ہے ہر ایک کو دیکھا تو وہ اپنے کاغذ کے ساتھ مشغول ہے کام لگا ہوا ہے کام میں امام صاحب کہتے تھے کہ مجھے شرم آئی میں کیسے مانگوں خود مشغول ہے تو امام شافی نے کہا کہ سامنے تن کا پر رکھا ہوا تھا تنکا اٹھایا امام شافی نے اور تنکا اٹھا کر امام شافی نے اپنے ہتھیلی پر لکھنا شروع کیا لکھا امام مالک کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے امام مالک درس دیتے دیتے دیکھتے تھے امام شافی کی طرف جب علماء جب بیان سے فارغ ہو گئے تو امام شافی امام مالک کے قریبی نماز کے لیے مسجد نبی میں کھڑے ہو گئے مسافر کیا امام مالک نے کہا کہاں سے آئے ہو تو کہا مکہ سے آئے ہو کیوں آئے ہو یہاں حدیث کا درس سیکھنے تو امام شافی کو غصہ امام مالک کو غصہ آیا کیا شرم نہیں آتی تمہیں ڈاٹا امام شافی کو تمہیں شرم نہیں آتی اتنے بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فقہ محدثین سب بیٹھے ہوئے تھے میں درس دے رہا تھا وہ لوگ گئے وہ حدیث لکھ رہے تھے اور تم تنکے کے ساتھ کھیل رہے تھے تو امام شافی نے جواب دیا یوں کہا کہ میں حضرت میں کھیل نہیں رہا تھا میں حدیث لکھ رہا تھا امام مالک نے کہا کہ چنکے سے پر حدیث لکھی جاتی ہے اور ہتھیلی یہ حدیث جی، تم لکھتے تھے تمہیں شرم نہیں آتی ایک تو ایک غلط کام کیا جھوٹ بھی بولتے ہو یہ مسجد نبی میں بات ہو رہی ہے امام شافی کی امام مالک کی امام شافی نے کہا کہ نہیں حضرت میں حجی سے لکھ رہا تھا امام مالک نے کہا کہاں حدیث سے لکھی ہے بتاؤ تمہارے ہتھیلی دکھاؤ حجی سے کہاں لکھی تم نے تو امام شافی نے جواب دیا کہ ظاہر میں تو میں اپنے ہتھیلی میں لکھ رہا تھا اور باطن میں میں میرے دل پر لکھ رہا تھا امام مالک کو اور غصہ آیا دل پر کیسے بتاؤ تو امام شافی نے جرت کے ساتھ کہا حضرت جتنی حدیثیں آپ نے بیان کی ہے وہ ساری حدیثیں میں حفظ سنا سکتا ہوں راجیوں کے نام کے ساتھ امام مالک کو اور غصہ ہے یہ لڑکا بچہ میری مذاق کر رہا ہے امام مالک نے کہا کہ مجھے ساری حدیثیں نہیں سننی خالی تین حدیثیں سنا دے مجھے تو تین حدیثیں امام صاحب نے کہا تین نہیں آپ نے دو سو ستائیس حدیث بیان کی ہے دو سو ستائیس حدیث میں سناؤں گا امام مالک کو بہت تعجب ہوا امام مالک نے کہا اچھا ایک کام کرو سناؤ امام شافی نے کہا آپ کے سامنے نہیں سناؤں گا جتنے آپ کے شاگرد ہیں نا جو فوکا آتے ہیں موہجیت کے سب کو جمع کرو مجھے آپ کی جگہ بٹھائیے میں سناتا ہوں چنت امام مالک نے سب کو جمع کیا آگے اب امام شافی نے حدیث ہے از اول تا آخر سندوں کے ساتھ اور اشاروں کے ساتھ امام مالک نے کس جگہ پر کیا اشارہ کیا اور کس جگہ پر کس جملے کو کتنے زور سے کہا کتنے آہستہ سے کہا وہ سارے کے سارا کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافی نے سنا دیا امام مالک کو تعجب ہوا یہ لڑکا عجیب ہے یہ یہ حافظہ آج تو میں بیان کروں نا بیان کرنے کے بعد کسی کو پوچھوں کبھی میں نے کیا بیان کیا تھا مطلب کئی یاد نہیں بھولی گئی ہو کہ منظر ہی گیا اور وہاں یہ حافظہ تھا امام مالک نے جب یہ دیکھا تو ارے بھائی اس کا حافظہ تو بڑا قوی ہے یار تو امام مالک نے کہا بیٹا تم یہاں کتنے دن رہو گے یہ کہا میں تو علم حاصل کرنے آیا ہوں اور یہ مسجد نبی میں رہتا ہوں مل گئی تو روزی نہ ملی تو روزہ اپنا جو یہی زندگی گزاروں گا اور آپ سے حدیث حاصل کروں گا امام مالک نے کہا کہ نہ نہ نہ تم جو میرے گھر پر آ جاؤ تم میرے مہمان جب تک یہاں رہو مدینہ میں میرے گھر پہ رہو یہ دیکھو علم کو اوپر لے جا رہا ہے یہ ایمان اوپر لے جا رہا ہے یہ نماز اوپر لے جا رہی ہے یہ اللہ کا تعلق اوپر لے جا رہا ہے اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر چلتا گیا اور کارواں بڑھتا گیا آج اکیلا ہی سفر کرتا ہے کبھی کبھی لیکن چلتا جاتا ہے اللہ کے بھروسے پہ چلتا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا کارواں بڑھاتے رہتے ہیں ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جب کام شروع کیا دعوت و تبلیغ کا تو ابا شہر بہت پڑھتے تھے اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل مگر چلتا گیا اور کارواں بڑھتا گیا کارواں جو بڑھتا گیا قابلہ بڑھتا گیا اب دیکھو دعوت و تبلیغ کا قافلہ کتنا بڑھا ہے ساری دنیا میں دیکھو آپ تو امام شافی کو کہہ دیا کہاں ہے تمہارا بسترا یہ کہیں مسجد کے کونے میں اس وقت میں اتنی تو پابندیاں ہوتی نہیں تھی امام مالک نے کہا چلو میرے گھر گھر لے گئے اور ایک کمرہ دے دیا یہ کمرہ تمہارا ہے یہی کھانا آ جائے گا ہمارے ساتھ کے جو درس ہوتا ہے اس میں آتے جاتے رہنا مسجد نبی میں آتے جاتے رہنا اور حدیث کا علم حاصل کرو ارے ام سافی کئی مہینوں تک مدینہ مروورہ میں رہے بچپن میں روز اقدس پر کھڑے کھڑے سلا تو سلام پڑھ رہے تھے امام شافی قافلہ بھی کھڑا ہوا تھا تو عجیب و غریب قسم کے کپڑے پہن کر سلا تو سلام پڑھ رہا تھا تو امام شافی نے کسی سے پوچھا کہ آپ لوگ جو ہے کہاں کے ہو انہوں نے کہا کہ ہم تو بغداد کے ہیں عراق کے امام شافی نے کہا اچھا بغداد بغداد بغداد وہ بھی علمی درس گئے بغداد جو ہے وہ بغداد آپ لوگ کب جا رہے ہو بغداد یوں کہ کل جا رہے ہیں بھائی مجھے بھی لے چلو مجھے بھی لے چلو تو ٹھیک ہے فجر کی نماز کے بعد بقی کے قریب ہم سب جمع ہوں گے ہماری اتنی جمع ہوں گی وہاں وہیں سے ہمارا سفر ہے تم بھی آ جانا ابھی شافی نے طے کر لیا رات کو گھر جا کر امام مالک سے کہا کہ حضرت آپ سے تو میں نے بہت عزیز حاصل کر لی اگر مجھے اجازت دیں تو میں بغداد چلا جاؤں پھر وہاں پر بھی جو ہے علماء میں چلا جاؤں وہاں اللہ رسول کے بعد سن امام مالک نے کہا کہ ہاں ہاں ضرور جاؤ لیکن تمہارے پاس پیسہ تو ہے نہیں کیسے جاؤ گے نہ اٹھنی ہے نہ پیسہ ہے نہ کھانا ہے اور پھر ایسی جگہ پر تم سفر کر رہے ہو کہ نہ بندہ نہ پرندہ یعنی وہاں لمبا سفر کرنے کے لیے راستے میں تو کچھ نہیں ہے کوئی کوئی اسٹیشن میں کوئی نہیں ہے کہ جو ہے پیٹرول اسٹیشن آئے گا وہاں پیٹرول بھروا لیں گے وہاں جو ہے کھانا بھی کھا لیں گے وہاں کچھ بھی لے لیں گے وہ تو جنگل بہبان ہے اس لیے صبح تک تھوڑا انتظار کرو فجر کی نماز میں میں آؤں گا حرم شریف میں تو اس وقت مشورہ کر لیں گے لیکن سامان تیار رکھو اپنا صبح امام مالک آئے حرم شریف میں امام شافی بھی آ کر بیٹھے امام مالک نے کہا رات کا اللہ کی مدد آ گئی امیر مدینہ نے دس ہزار اشرفیاں بھیجی ہیں تب پانچ ہزار تم کو ہدیہ دے رہا ہوں پانچ ہزار میرے لیے رکھ رہا ہوں جاؤ تم قافلے والوں کے ساتھ بغداد جاؤ کوفہ بسرا بغداد وہاں جا کر علم کرو کو امام شافی روانہ ہوئے جب امام شافی روانہ ہوئے جب امام مالک رخصت کرنے کے لیے آئے امام مالک رخصت کرنے کے لیے آئے تو بغداد والے بہت تعجب سے دیکھنے لگے اتنا بڑا امام ہمیں رخصت کرنے کے لیے آیا تو اتنا بڑا امام حرم شریف کا امام امام حدیث وہ ہمیں رخصت کرنے کے لیے آیا کیا ماجرا ہے تو کہا اس بچے کی وجہ سے مطلب کہ کوئی یہ بچہ بھی کوئی اہم آدمی ہے جس کی وجہ سے امام صاحب رخصت کرنے کے لیے آئے اب امام شافی پہنچے کوفہ وہاں جب پہنچے تو وہاں پہنچ کر قافلے والے تو الگ الگ ہو گئے سب امام شافی اکیلے تو امام شافی نے لوگوں سے کہا کہ یار سب سے بڑے امام کون ہیں لوگوں نے کہا امام محمد ان کی مسجد کون سی ہے ان کی مسجد یہ امام شافی نے کہا مجھے پہنچا تو خالی وہاں تک مسجد تک لوگوں نے پہنچا دیا اب جب لوگوں نے پہنچایا تو امام امام شافی جو ہے مغرب کے وقت میں وہاں پہنچے مغرب کی نماز مغرب کی نماز میں جب پہنچے تو وہ لوگ جو ہے وہ سفے لگا کر بیٹھے تھے اور امام صاحب کے پیچھے جو امام نماز پڑھانے والا تھا ان کے پیچھے چار مسلح مسلو کی جگہ خالی تھی تو امام شافی کونے میں جا کر بیٹھے اب دیکھا کہ یہ چار مسلح جو خالی ہیں تو بھائی ایک تو عام طور سے مؤذن کا ہوتا ہے لیکن تین کوئی امام ہوگا کوئی عالم ہوگا کوئی تو امام شافی نے کسی سے پوچھا کبھی یہ تین یوں کہا کہ ایک تو امام محمد آتے ہیں یہاں نماز پڑھنے کے لیے پانچوں نمازیں یہاں پڑھتے ہیں امام محمد اور ان کے ساتھ امام ظفر بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی امام ابو یوسف بھی ہوتے ہیں کبھی کبھی فلاح امام بھی ہوتے ہیں یعنی بڑے بڑے امام احناف کے وہ ہوتے ہیں امام شافی نے کہا کہ ٹھیک ہے امام صاحب دور سے دیکھتے رہے امام محمد بھی آئے کوئی دوسرے امام بھی آئے تیسرے امام بھی آئے اور پھر وہ امام صاحب نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد امام محمد تو نکل گئے ان کے ساتھ دوسرا امام تھی وہ بھی نکل گئے امام شاہ بھی آ گئے یہ امام صاحب کے پاس جنہوں نے نماز پڑھائی تھی السلام علیکم وعلیکم السلام اور پھر کہا تم نے نماز پڑھائی ہے تمہارے نماز پڑھانے میں پانچ غلطیاں ہیں اب امام صاحب غصہ ہو گئے ارے تو کہاں گیا رہنے والا میرے پیچھے اتنے بڑے بڑے اما نماز پڑھتے ہیں کسی نے غلطی نہیں نکالی اور تو غلطی نکال رہا ہے تھوڑی سی نوک جھوک ہوئی جائے اپنا کام کر جانتا وانتا کچھ نہیں جاہل آدمی ہے یہ کہہ کر وہ امام نے ڈانٹ دیا امام صاحب کو پہچانتا تو نہیں دیکھ بھائی یہ کون ہے مسافر آدمی تھا اب جو ہے عشاء کی نماز آئی جب عشاء کی نماز آئی تو امام شافی جو ہے وہ پیچھے بیٹھے ہوئے تھے امام گھبرایا کہ مغرب میں اس نے میری پانچ غلطیاں نکالی پتا نہیں میں کتنی نکالے گا یہ تو رمضان میں جو حافظ وفاق قرآن سناتے ہیں نا وہ پیچھے دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی چندے والا تو نہیں ہے اور چندے والا ہے بھی تو وہ حافظ تو نہیں ہے تو ویسے وہ امامی گھبرانے لگا کہ مغرب میں تو اس نے میری پانچ غلطیاں نکالی اب پتہ نہیں میں کتنی نکالے گا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافی جو ہے وہ عشاء کی نماز پڑھی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد امام محمد جو ہے وہ نکل گئے کہ مسافر نہیں کوئی ملاقات نہیں کچھ نہیں وہ امام سے مسافر کیا السلام علیکم عشاء میں آپ کی چھ غلطیاں آئی مغرب میں پانچ تھی عشاء میں چھ تو یہ امام کو آیا غصہ یہ وہ میرے پیچھے اتنے بڑے بڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں سالو سے نماز پڑھتے ہیں میں ان کا امام ہوں میں غلطی ہوتی تھی امام محمد نکالتے نہیں نکالتے امام ظفر نکالتے نہیں نکالتے ابو یوسف نکالتے نہیں نکالتے کوئی نہیں نکالتا تو پتہ نہیں اور وہ غلطیاں کیا تھیں وہ غلطیاں تھیں کہ یہ وہ رفع ادن نہیں کرتے تھے وہ ہمارے رفع ادن ہوتا نہیں ہے تو امام شافی وہ غلطی نکالتے تھے رفع ادین کی اچھا آمین بھی جہر ہم نہیں کہتے ہم آہستہ آمین کہتے ہیں وہ ذرا زور سے ان کے کہنے کا اس قسم کی غلطیاں تھیں تو امام جو مسجد کا امام تھا اسے غصہ آیا اور غصے میں آ کر کہا کہ بس تو کسی اور مسجد نماز پڑھنا مت پڑھنا یا تو بڑے بڑے لوگ نماز پڑھتے ہیں خیر امام شاہی نے رات تو وہاں گزار لی کہیں کونے میں فجر کی نماز آئی اب فجر کی نماز آئی فجر کی نماز میں وہ امام صاحب نے جاتے ہوئے دیکھا جو ہو تو بیٹھا ہوا ہے لڑکا تو امام مالک امام امام محمد بھی آ گئے پھر جو ہے دوسرے اما بھی آ گئے فجر کی نماز میں تو یہ امام صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ میں شکایت کروں بھی کوئی مسافر آیا ہے وہ کبھی پانچ غلطیاں نکالتا ہے کبھی چھ غلطیاں نکالتا ہے پتہ نہیں فجر میں کتنی نکالے گا تو میں بات کروں امام محمد سے تو ان کے دل امام صاحب کے دل میں یہ بات آئی کہ چلو ابھی تو بات نہیں کرنی فجر تو پڑھ لو غلطی نکالتا ہے نہیں نکالتا دیکھیں گے اب فجر کی نماز جو پڑھی امام محمد نے اور وہ امام صاحب نے پڑھائی امام شافی نے بھی پڑھی انہوں نے بھی پڑھی تو امام صافی نے آ کر کہا کہ اب سات غلطیاں ہیں دو رکعت کے سات غلطیاں اور غلطی کیا نکالی انہوں نے کہ بھی جیسے قصار افسل ہمارے ہم لوگ جو ہے طوال سوال کا ذرا اہتمام کرتے ہیں سورہ حجرات سے آخر تک کی آیتوں کا ان کا اہتمام نہیں ہوتا تو ان کے یہاں جو ہے وہ کہیں سے پڑھ لو قرآن شریف اس قسم کی غلطی ہے امام صاحب کے ذہن میں اب یہ امام کو بہت غصہ آیا اور غصہ آ کر جو ہے اس کو دھکے دے میں ابھی امام محمد سے شکایت کرتا ہوں تھی امام محمد دروازے پر کھڑے تھے اور دروازے پر کھڑے تھے تو امام صاحب نے جا کر کہا کہ حضرت کل سے ایک مسافر آیا ہے ہم جانتے نہیں ہیں ایسا لگتا ہے نجد سے آیا نجد نجدی لوگ تھوڑے سے ذہن کے اعتبار سے سخت ہوتے ہیں نجد سے آیا ہے کہاں سے آیا ہے کچھ پتہ نہیں اور یہ غلطیاں نکالتا ہے تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا سا اس سے پوچھ لیں اس لیے کہ یہ تو اب یہاں سے جاتا بھی نہیں ایسا ٹک گیا ہے کہ یہاں سے جانے کا نام بھی نہیں لیتا بھائی مسافر تو ایک دن میں دو دن میں چلا جائے لیکن یہ تو برابر بستر بستر میں سٹ کر کے صاحب ذرا پوچھ لیں امام محمد نے کہا مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تم اس سے تو حدیث سے پوچھ لو خالی اگر دو حدیثوں کا جواب دے دے تو سمجھ لو کہ وہ عالم ہے دو حدیثوں کا جواب نہ دے تو سمجھ لو کہ وہ عالم نہیں ہے جاہل ہے اور مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے تم خود پتہ چل جائے گا کون ہے اور ظہر میں آؤں گا مجھے بتا بتا دینا یہ کہتے ہیں امام محمد تو روانہ ہو گئے اور یہ امام صاحب اندر آئے جو ریگولر نماز پڑھاتے تھے آپ دو حدیثوں کے بارے میں کیا کہتے ہو تو امام شافی نے برابر جواب دے دیا سندوں کے ساتھ وہ دو حدیث بیان کر دی اب ظہر کا وقت آیا لیکن ظہر کے وقت تک وہ جو امام ریگولر امام تھے ان کے دل میں گدڑ بدڑ سمجھ گئے گدڑ بدڑ ٹینشن کہ بتا نہیں یار یہ تو جو ظہر بھی ابھی یہی پڑے گا امام محمد جو تشریف لائے امام محمد تشریف لائے تو امام محمد کو بتا دیا اور امام نے کہ اس نے دو حدیث کا جواب دیا ہے امام محمد نے آہستہ سے کہا سچا جواب دیا ہے اس نے اور یہ لڑکا قابل قدر ہے یعنی اس کی عزت کرنی چاہیے نماز کے بعد ہم ملیں گے اس سے نماز پڑھ لی نماز پڑھنے کے بعد اب وہ امام شافی یہ ریگولر امام کے پاس تو آئے نہیں لیکن امام امام محمد خود گئے امام شافی کے پاس اور کہے بھائی آپ کہاں سے آئے ہو تو انہوں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں اچھا اچھا آپ نے علم کہاں حاصل کیا یہ امام مالک سے حاصل کیا اچھا اچھا اونچی سنت یعنی امام مالک کا امام مالک کا درد امام مالک کی حدیثیں امام مالک کا یہ بہت اونچا شمار ہوتا تھا عربوں کے یہاں علماء کے یہاں اچھا ہے نا آپ کے استاد تو بہت اچھے ہیں یہاں کیوں آنا ہوا ہے یہاں اس لیے آنا ہوا ہے تو میں نے سنا ہے کہ یہاں کو امام محمد رہتے ہیں جانتے نہیں تھے کہ یہی امام محمد ہے کہ یہاں کوئی امام محمد رہتے ہیں تو سوچتا ہوں کہ ان کے درس نوی میں جاؤں بیٹھوں امام محمد نے کہا کہ اچھا چلو میرے ساتھ یوں کہ نہیں مجھے آپ سے کوئی کام نہیں مجھے تو امام محمد سے ملنا ہے مجھے تو امام محمد سے ملاقات کروا دیجیے آپ امام صاحب نے کہا میں ہی امام محمد ہوں آپ میرے ساتھ چلو گھر پہ لے گئے گھر پہ جا کر کمرہ دے دیا اور یوں کہا کہ یہاں رہو ہمارا درس یہاں ہوتا ہے کہ کسی جگہ میں درس دیتا ہوں کسی جگہ دوسرے والا فقہ درس دیتے ہیں تم جاتے آتے رہنا علم حاصل کرو علم حاصل کیا یہ میں اس پر سناتا ہوں کہ علم آدمی کو اوپر لے جاتا ہے دین آدمی کو اوپر لے جاتا ہے تخوا آدمی کو اوپر لے جاتا ہے اللہ کا تعلق آدمی کو اوپر لے جاتا ہے نیچے نہیں لاتا یہ تو ہماری سوچ ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا ملے گا یہ تو نماز پڑھنے سے ہی ملے گا یہ سوچے کہ ذکر کرنے سے کیا ملے گا نہ ذکر کرنے سے ہی ملے گا قرآن پڑھنے سے ہی ملے گا اب امام شافی نے بڑا فقہ حاصل کر لیا بہت زبردست دین حاصل کر لیا پھر امام شافی نے امام محمد سے کہا کہ بھائی میں بڑا بھی ہو گیا ہوں میری ماں جو ہے بیوہ بھی ہے وہاں مکہ مکرمہ میں میری خالہ جو ہے وہ بھی بیوہ ہے مکہ مکرمہ میں ہے تو مجھے اجازت دو مدینہ منورہ ہوتے ہوئے میں مکہ مکرم آ جاؤں امام محمد نے کہا کہ نا یا آگے امام احمد ابن حنبل رہتے ہیں تم ان سے بھی علم حاصل کرو چنا وہاں میں چل کر امام محمد ابن حنبل کے پاس علم حاصل کیا علم حاصل کر کے مدینہ منورہ پہنچے سالوں کے بعد امام صاحب جب مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ کی مسجد نبی بدلی ہوئی سڑکیں بدلی ہوئی دروازے بدلے ہوئے لوگوں کو پوچھا کہ امام مالک ہے یہاں انتقال تو نہیں ہوگا یہ کہا ہے لیکن امام مالک کا رخ بھی بدلا ہوا پہلے جب ملے تھے امام مالک بہت غریب تھے ان کے گھر میں کھانے کو بھی کچھ نہیں ہوتا تھا لڑکیاں ہوتی تھی وہ کھانا لا کے رکھ دیتی تھی اب جو آئے تو لوگوں نے کہا کہ امام مالک تو بہت بڑے رئیس بن گئے ہیں کیوں کہ امیر مدینہ جو ہے ان کے درس میں آتا ہے جب امیر مدینہ آتا ہے تو پیسہ بھی بہت دیتا ہے امام مالک کو ان کے لیے مکان بھی بنا دیا ان کے لیے سارے انتظامات کر دیے اچھا تو امام مالک کون سے دروازے سے آتے ہیں یہ کہا بابو سلام سے آتے ہیں بابو سلام کا دروازہ امام صاحب کہتے ہیں میں بابو سلام پر جا کر کونے میں کھڑا ہو گیا امام مالک کے انتظار میں سامنے سے امام مالک کی سواری گئی سفید جبہ پہنے ہوئے سفید رومال ڈالے ہوئے اور پانچ طلبا ان کی موتا اٹھائے ہوئے موتا جو بڑی لمبی بڑی کتاب ہوتی تھی وہ اٹھائے ہوئے اور امام مالک جو ہے اپنے امامے کے ساتھ اپنے حلیے کے ساتھ اور سلاد وسلام علیہ کے رسول اللہ پڑھتے پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ بابو سلام سے داخل ہوئے پیچھے طلبا بھی تھے جب وہ داخل ہوئے تو میں نے سلام کیا سلام علیکم شیخ زور سے تو امام مالک نے جواب تو دیا لیکن دیکھا نہیں جب کوئی سلام کرے تو آدمی جواب دے دیکھتا دیا نا دیکھا نہیں مالک مسلام یہ کہتے نیچے نگاہ کرتے ہوئے امام مالک جو ہے وہ آگے بڑھ گئے جب آگے بڑھے تو ان کے پاس مجمع تھا مجمع سے آگے بڑھا وہ وہاں جا کر تخت کے پر, پر جا کر بیٹھ گئے اور بیٹھ کر جو ہے اپنا سب ہلیا ولیا سنبھالنے لگے کتاب کھولنے لگے امام شادی کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی نے پہچانا بھی نہیں اور مجھے تو جگہ بھی نہیں ملی تو میں پیچھے بیٹھ گیا بالکل پیچھے امام مالک نے کہا کہ ماشاء اللہ ہم بہت دنوں سے یہاں درس دے رہے ہیں اچھا امام مالک کا درس دینے کا طریقہ ایسا تھا کہ اپنے تخت پر بیٹھتے اور قریب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہوتی تھی اور قبر یعنی بالکل کھلی ہوئی قبر دکھتی تھی کہ یہ قبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے مٹی کی یہ ابو بکر کی ہے یا عمر کی ہے تو بیٹھ کر ان کے ہاتھ سے کھڑی ہوتی تھی امام مالک کی لکڑی جیسے کہیں جب درس دیتے تھے تو اشارہ کرتے اس قبر والے نے یہ کہا ہے پھر ابو بکر کا کوئی حدیث آتی تو اشارہ کرتے اس قبر والے نے یہ کہا ہے عمر کی حدیث آتی ہے تو عمر کی اس قبر والے نے یہ کہا ہے یہ ان کا ڈھنگ تھا امام مالک کا درس دینے کا اور علماء جو ہے وہ سنتے رہتے مسجد نبی کے اندر تو امام مالک نے کہا کہ اتنے دنوں سے ہم درس دے رہے ہیں آج کا ہمارا ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم ہمارے طلبہ کا امتحان لیں اس لیے آج امتحان کا دن ہے جو میں جو سوال کروں اس کا جواب دو سارے علماء متوجہ ہو گئے امام شافی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے امام مالک نے سب سے پہلے سوال کیا بھائی یہ بتاؤ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی کے اندر اذان دی ہے یا نہیں دی اب سارے علماء خاموش دیکھ رہے ہیں حدیثوں کے اندر کہ بھی اذان دی ہے نہیں دی اذان دی ہے نہیں دی آج سوچتا ہے کہ دی ہے نہیں دی اتنے میں پیچھے امام شافی کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ مولوی صاحب بتاؤ نا دیے نہیں دی چپکے سے پیچھے تو امام شافی نے اشار کر کے بتایا کہ نہیں دیے پکا ان کا پکا پکی بات ہے روزو نے نہیں دی تو وہاں سے کھڑا ہو گیا کہا حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبی میں اذان نہیں دی ہے تو امام مالک نے کہا کہ واہ واہ واہ واہ بہت اچھا جواب دیا بہت اچھا جواب دیا ارے تو پیچھے کیوں بیٹھا ہے تو آگے آ تجھے تو آگے بیٹھنے کی ضرورت ہے اس نے کہا نہیں حضرت یہی ٹھیک ہوں یہی ٹھیک ہوں کہ میں یہی اچھا ہوں ٹھیک جواب دیا اب جو ہے امام مالک نے کہا کہ اچھا بھائی بتاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان تو نہیں دی لیکن کیوں نہیں دی سمجھ گئے نا نہ دینے کی کیا وجہ ہے واٹ از دا ریزن بھائی ابو وقت جب بلال اذان دے سکتے ہیں دوسرے صحابی اذان دے سکتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اذان کیوں نہیں دے سکتے اذان تو بہت بڑی دعوت ہے دعوت تامہ زبردست دعوت ہے تو اردو نے اذان کیوں نہیں دی تو سر سارے جتنے بھی سب خاموش دیکھ رہے تھے وہ پیچھے بیٹھا ہوا تھا اس نے جو ہے امام شافی سے کہا کہ کیوں نہیں دی کیا ہو جائے ارے مجمع تھا اس نے پیچھے کو دیکھتا بھی نہیں تھا تو امام شافی نے لکھ کے دیا اس کو کہ اس لیے اذان نہیں دی کہ اگر رضو وسلم حیا حیا الفلاح کہتے اور کوئی مسجد میں نہ آتا وہ تو سیدھا جہنم میں چلا جاتا نبی نے بلایا نہیں آیا آپ سمجھے نبی نے بلایا نہیں آیا تو اس نے کھڑا ہو کر کہا کہا یہ اس وجہ سے نہیں دی تھی مالک بہت خوش ہو گئے واہ واہ واہ واہ واہ واہ آج ہمیں بات کری بات نہیں حضرت میں یہی ٹھیک ہو سکتا نہیں نہیں اس کو لاؤ حضرت کو لاؤ حضرت کو لاؤ حضرت کو لاؤ حضرت حضرت وہ تو حضرت بن گیا نہیں لیکن وہ امام شافی اس کو کیا کہتے ہیں وہ ٹک دیتے تھے یا پک دیتے تھے وہ اس کو سکھاتے تھے یہ یہ کہ کہ تیسرا سوال کیا امام مالک نے تو کسی نے جواب نہیں دیا تو اس نے پھر امام شافی سے پوچھا اس کا کیا جواب ہے امام شافی نے بتا دیا کہ اس کا یہ جواب ہے اس نے کھڑے ہو کر دھڑلنے سے کہہ دیا کہ یہ تھے امام مالک نے کہا لے لے تم سب جو ہے برابر تم نے دھیان سے حادثی سے نہیں پڑھی ہے اس نے دھیان سے پڑھی ہے وہ جو استفید تو آئے یہاں جو امام مالک کی پوری نگاہ اس پر گئی تو امام سبھی بیٹھے ہوئے ارے شافی تم کہاں سے آئے تم کہاں سے آئے آؤ آؤ آؤ تو اس نے کہا حضرت انہی کی برکت ہے میں جو جواب دیتا تھا یہ ان کی برکت ہے جو میں جواب دیتا تھا امام شافی کو بلایا امام مالک نے طالب علم ان کے پاس رہتے تھے ان کے پاس حدیث سنی ہے ان کے پاس یہ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ امام مالک نے اعلان کیا آج کا جو میرا سبق ہے یہ سبق آج میں نہیں دوں گا آج شافی دے گا آج جو مجھے حدیث بیان کرنی تھی یا جو مجھے بیان کرنا تھا تو آج میری چھٹی آج میری جگہ پر امام شافی بیان کریں گے یہ کہہ کر امام مالک نیچے اتر گئے اور امام شافی کو اپنے تخت پر بٹھا دیا کیا آج فلاں موضوع پر مجھے بولنا تھا آپ بولیے امام شافی نے کہا کہ حضرت میں اس کرسی پر بیٹھ کر بیان نہیں کر سکتا کیوں کہ کرسی بڑی کرسی ہے دوسرا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہے میں یہ ہمت نہیں کر سکتا امام مالک نے کہا کہ نہ میں کہتا ہوں کہ تم ہوں میں حضرت میری ہمت ہی نہیں ہوں چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب بہت کہا تو امام امام مالک نے کہا کہ میں استاد ہوں تمہارا استاد کا ادب استاد کی بات ماننا یہ بھی ضروری ہے اس لیے امام شافی نے بہت ہی ادب کے ساتھ بیٹھے اور جب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جملے پر پہنچے تو امام شافی کی ہچکیاں بن گئی رونے لگے یعنی آگے وہ حدیث بیان نہ کر سکے عظمت کی وجہ سے تو اس جگہ کی عظمت ہے اس جگہ کی بڑی عظمت ہے یہ بڑا دربار ہے اور میں کیسے بیان کروں چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جو درس امام شافی امام مالک ایک گھنٹے میں دیتے تھے وہ درس امام شافی نے تین گھنٹے میں پورا کیا بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا تھا کسی جگہ بار بار ابو بکر کا نام آتا تھا کسی جگہ بار بار عمر کا نام آتا تھا یہ نام آتے تھے تو تین گھنٹے میں وہ دس پورا کیا پورا کر کے امام مالک امام شافی کو اپنے گھر پر لائے بہت اکرام کیا اور بہت ہی خوبیوں سے نوازا پھر امام شافی نے امام مالک سے کہا کہ استاد صاحب پہلے میں جب آپ کے پاس پڑھنے آیا تھا اس وقت تو آپ کے گھر میں کھانا بھی نہیں ہوتا تھا رات کو تمہاری بچیاں جو ہے کبھی آدھی روٹی لا کر دے دیتی تھی کبھی پاؤ روٹی لا کر دے دیتی تھی کبھی کچھ نہیں ہوتا تھا تو پانی پی کر رات گزار لیتا تھا اور صبح درس میں آ کر شریک ہو جاتا تھا اب تو اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے امام مالک کی زبان سے جملہ نکلا وہ دن دن آج کے کے مقابلے میں بہت اچھے تھے وہ دن آج کے دن کے مقابلے میں بہت اچھے تھے کیوں کہ اس وقت میں مجھے اللہ بہت ملتا تھا اب اب بھی اللہ ملتا ہے مجھے یہ نہیں ہے لیکن مال کے آنے کی وجہ سے تھوڑا بہت فرق پڑ جاتا ہے پھر فرمایا ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے قریب کر دے وہ اچھا حال ہے اور ہر وہ حال جو حال آدمی کو اللہ سے دور کر دے وہ برا حال ہے پھر امام مالک نے کئی دنوں تک رکھا ان کو رو پاس امام صاحب نے کہا میری ماں بری ہو چکی ہوگی کچھ پتہ نہیں وہ زندہ ہے کہ مر گئی میری خالہ پتہ نہیں کیا حال ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں مکہ مکرمہ چلا جاؤں میری ماں کو بھی دیکھ لوں میری خالہ کو بھی دیکھ لوں کتابوں میں لکھا ہے کہ امام شافی امام مالک نے کہا کہ تمہیں مکہ جانے کا اگر ارادہ ہو چونکہ امیر مدینہ سے میرے تعلقات ہیں میں تمہارے لیے مکہ جانے کا انتظام شاہانہ کروں گا شاہانہ انتظام یعنی شاہی مہمان بن کر تم جاؤ گے امیر مکہ تمہارا استقبال کے لیے مکہ سے باہر آئے گا امام شافی نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے میں تو فقیر ہوں فقیر کی طرح پہنچ جاؤں گا اور وہاں کے دربار میں تو فقیر بن کے آدمی پہنچے وہی اچھا رہتا ہے فقیر پہنچے تو ایک کرنا میں انتظام کرتا ہوں امام مالک نے امیر مکہ کو خط لکھا امیر مدینہ کے واسطے سے لکھا تعمیر مکہ نے بہت شاندار ان کا استقبال کیا یہاں سے بھی شاندار طریقے سے نکلی یہاں سے بھی شاندار ان کی ماں کو پتہ چلا مکہ میں اعلان ہوا شافی آ رہا ہے ماں نے سن لیا ارے شافی تو میرا بیٹا ہے تو ماں اور خالہ جو ہے یہ دونوں استقبال کے لیے آ نکلی بادشاہ نکلا اپنے طریقے پر ماں اور خالہ نکلی بیچاری اپنی اٹنی کے اوپر پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ اور بڑے جو کچھ بھی جھولا جیسے ہوتے ہیں پرانی معمر قسم کی عورتیں ہوتی ہیں تو سارے کے سارے تنعیم پر پہنچے تنعیم اور مسجد عائشہ جب تنعیم پر پہنچے اور مسجد عائشہ کے بالکل اندر کا حصہ ہے نہیں باہر کا حصہ ایک تو حرم کا حصہ ہے اور ایک ہل کا حصہ ہے تو ہل کے حصے میں بادشاہ اپنی سواری کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اتنے میں یہ جو بڑھیا بھی آ گئی پولیس والوں نے کہا تم کون تم کو یہاں کیوں آئی کہ استقبال کے لیے آئے شافی کے ارے شافی کا تمہارا کیا جو کام کرو یہاں سے تو ان ماں نے کہا کہ میں اس کی ماں ہوں بادشاہ کو پتا چلا کہ شافی کی ماں ہے تو بادشاہ نے بہت اکرام کیا اپنے باندیوں کے ساتھ بیویوں کے ساتھ انہیں رکھا شافی کی ماں ہے اور جب شافی آئے امام شافی آئے تو والنا کو تو پہلے پہچان نہیں سکے مدت ہو گئی تھی اور مان ویسے بوڑھی بھی ہو چکی تھی تو کتابوں میں لکھا ہے تو پہلے امیر مکہ سے ملاقات ہوئی پھر وزیروں سے ملاقات ہوئی پھر سب سے ملاقات ہوئی ملاقات کر کے یہ ماں نے کہا بیٹا شافی مجھے بھی پہچانتا ہے کہ نہیں امام شافی نے کہا ہوئے تو ماں کی آواز ہے وہاں گئے وہاں جا کر ماں سے چپٹ گئی ماں نے کہا ایک بات کا مجھے جواب دے اب دیکھو ماں کیا کہہ رہی ہے کیسی مائیں تھی ایک بات کا جواب دی یہ سارا لے کر تو آیا ہے ترکی گدھے لے کر اس زمانے میں ترکی گدھے مشہور ہوتے تھے اور بغداد کے خچر مشہور ہوتے تھے اور مصر کے گھوڑے مشہور ہوتے تھے پتہ چلتا تھا کہ اور یمن کے اونٹ مشہور ہوتے تھے یمنی اونٹ یمن اونٹ کی قیمت زیادہ ہوتی تھی جیسے مرسڈیز اس کی قیمت زیادہ بی ایم اس کی قیمت زیادہ اور وہ سن روز سن روز آتے روز روز آتی ہے پتہ نہیں کون سی آتی ہے والا اس کی قیمت زیادہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی قیمت تو ایسے یمنی اونٹوں کی قیمت بہت سارے اونٹ یمنی اونٹ ہے کہ نہیں ہاں یمنی اونٹ ہے اس کا بہت زیادہ بھائی مصری گھوڑا ہے کہ نہیں مصری گھوڑا اس کی قیمت زیادہ پھر اس میں سفید رنگ کا ہو تو اس کی قیمت زیادہ پھر سفید رنگ کے بعد اس کی پیشانی کے اوپر کالا داغ ہو وہ سب سے زیادہ مہنگا ہوتا تھا کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ گھوڑے کی پیشانی میں قیامت تک خیر رہی کہ گھوڑے کی پیشانی میں خیر رکھی ہے اللہ نے یہ روایت میں آتا ہے وہ قیمتی ہوتا تھا کہ سفید ہو اور اس کے پیشانی پر کالا داغ ہو تو اس کو بادشاہ خریدتے تھے اب یہ ساری چیزیں لے کر آئے وہاں امام شافی تو ماں نے کہا میں نے تجھے یہاں آدھی روٹی یا ایک روٹی دے کر بھیجا تھا علم حاصل کرنے کے لیے تو اتنا لے کر آیا مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے تو مجھے یہ بتا نبی کی میراث کیا لے کر آیا ہے تو نبی کی میراث کیا لے کر آیا ہے آج کل ہماری ماؤں کی طرح نہیں کہ کہ کتنے پیسے لے کر آیا کتنے ریل لے کر آیا حلال کے لے کر آیا حرام کے لے کر آیا یہ کرنا کون سی ڈگری لے کر آیا پائلٹ بن کے آیا کہ نہیں آیا اور تو انجینئر بن کے آیا کہ نہیں آیا اور تو نبی کی میراث کیا لے کر آیا ہے امام شافی نے کہا کہ حجی سے لے کر آیا ہوں یہ لے کر آیا ہوں یہ فرمایا حجی صبح اس کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا یہ سارا کے سارا بادشاہ کو واپس کر دے کتابوں میں لکھا ہے جو حرم میں داخل ہونے سے پہلے حرم کا مطلب یعنی تنعیم میں داخل مسجد عائشہ سے داخل آگے ہونے سے پہلے ساری چیزیں جو ہے بادشاہ کو واپس کر دی مجھے اس کی ضرورت نہیں تھی ابھی ماں نے پوچھا کہ بتاؤ تیرے پاس کتنے دن ہیں یہ ہوگا چھ ہزار دن ہے یہ ہوگا چھ ہزار درہم کی بھی ضرورت نہیں ہے یہ بھی واپس کر امام شافی نے کہا کہ اماں مجھے پتا چلا ہے آپ روزے سے ہو خالہ بھی روزے سے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس سے کچھ کوئی چیز خرید لوں تاکہ تمہاری افطاری میں مدد کروں تو ماں نے جواب دیا تیرے بغیر اللہ نے روزانہ میرے کھانے کا انتظام کیا ہے تو کیا تیرے آنے کے بعد اللہ مجھے بھول جائے گا تیرے تیرے بغیر اللہ نے انتظام کیا آج اللہ مجھے بھول جائے گا اسے بھی واپس کر واپس کیا اور واپس کر کے پھر امام شافی اپنی ماں کو لے کر وہی حرم شریف میں داخل ہوئے کعبے کے پاس اور وہاں جا کر ملتظم سے ان کی ماں چمکی اور اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ چونکہ تو نے اسے علم دیا ہے اب اس کے علم کی حفاظت کرنا اور اس یہ جو مذہب قائم کرے یا یہ جو کام کرے اس میں تو برکت دینا وہ دعا ایسی قبول ہوئی ایسی قبول ہوئی کہ آج دیکھو دنیا میں کتنے شافی ہیں شوق ہے یہ علم علم آدمی کو اوپر لے جاتا ہے نیچے نہیں لاتا عورت کا تقوی آدمی کو اوپر لے جاتا ہے نیچے نہیں لاتا عورت کا ایمان آدمی یہ امام شادی کی ماں تھی اور ان کی خالہ تھی بیوہ ہو چکی تھی اور زندگی گزار رہے تھے امام کی غربت کی حالت میں پھر امام بھی مکہ مکرمہ میں رہے مکہ مکرمہ میں کچھ ان پر حالات آئے اس کی تفصیل میں عرض نہیں کرتا لیکن بڑے لمبے حالات آئے مکہ مکرمہ میں جو ہوتا ہے حاصدین کھڑے ہو جاتے ہیں پریشان کرنے والے کھڑے ہو جاتے ہیں دھوکہ دینے والے کھڑے ہو جاتے ہیں کسی نے دھوکہ دے دیا کوئی نامناسب حال آئے تو امام شافی کو مجبور مکہ مکرمہ چھوڑنا پڑا اب جب مکہ مکرمہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے تو کہاں جائے کون سی جگہ جائے عراق والوں نے بلایا اپنے یہاں شام والوں نے بلایا اپنے یہاں اسی طریقے سے حجاز میں جیسے دوسرے دوسرے شہر جو ہوتے ہیں مکہ مدینہ کو چھوڑ کر انہوں نے بلایا اپنے یہاں تو ہمارے یہاں پر آ جاؤ ہم آپ کی یعنی ترتیب کے یہاں اکرام کریں گے آپ کا اس زمانے میں ہمارے ہندوستان کے اندر بھی کچھ علمی یعنی علمی بنیادیں پڑ چکی تھی علماء آنے لگے تھے کچھ لوگ آنے لگے تھے کچھ آنے تو کچھ راجا کچھ راجاؤں نے کچھ لوگوں نے دعوت دی کہ تم ہمارے یہاں آ جاؤ یہاں آ کر کام کرو مصریوں نے بلایا اپنے یہاں تو امام شافی نے استخارہ کیا ان کے استخارے میں مصر آیا کہ مصر یہاں سے قریب بھی ہے اور وہاں فقاہ بھی ہے وہاں علماء بھی ہے یہ لوگ میرے علم کی قدر بھی کریں گے میں ان کو جو سمجھاؤں گا تو سمجھیں گے بھی بعض مرتبہ آدمی کے پاس علم ہو سامنے میں سمجھ سمجھنے والا کوئی نہ ہو تو پتھر کے سامنے آدمی بیان کرے گا تو پتھر کیا سمجھے گا تو آدمی سامنے ایسا ہونا چاہیے کہ کچھ سمجھے اسے لے کر آگے بڑھے تو امام شافی نے کہا کہ مصر ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر علماء بھی ہیں اور امر ابنیاس بھی وہاں گئے تھے اور وہاں دینی یعنی بند باندھ بھی ہے لوگ قال اللہ قال رسول کے درسگاہیں بھی ہیں وہاں پر تو امام شافی نے وہاں کا رخ کیا اور وہاں کا رخ کر کر وہیں شادی کی وہیں رہ گئے اور وہیں امام شافی کا انتقال ہوا تو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ علم اور ایمان تقوا اس سے اللہ عزت دیتا ہے دیکھو کیسی عزت ہے آج تک امام شافی کا مذہب برابر چل رہا ہے امام ابو حلیفہ کا مذہب برابر چل رہا ہے امام مالک کا مذہب چل رہا ہے احمد ابن حمل کا مذہب چل رہا ہے کیونکہ ان کی بنیادیں مضبوط تقوی والی تھی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت اہم مثال دیتے تھے مسجد جامع مسجد کے اندر امام مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیان ہوا دہلی جامع مسجد میں تو مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے درد بڑے انداز میں کہا یہ جامع مسجد ہے ساری دنیا سے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں جامع مسجد جامع مسجد جامع مسجد جامع مسجد کوئی کہتا ہے دیواریں کتنی اچھی ہے کوئی کہتا ہے ممبر کتنا اچھا ہے کوئی کہتا ہے محرابیں کتنی اچھی ہے کوئی کہتا ہے اس کی صفحے کتنی اچھی ہے کوئی کہتا ہے اس کا ہوش کتنا اچھا ہے کہ کہتا ہے اس کی سیڑھیاں کتنی اچھی ہیں کوئی جو اس کی میناروں کی تعریف کرتا ہے تو کی تعریف کرتا لیکن وہ بنیادیں جس بنیادوں کے اوپر یہ جامع مسجد کھڑی ہے ان بنیادوں کی کوئی تعریف نہیں کرتا حالانکہ کھڑی ہے ان بنیادوں پر اصل وہ بنیادیں تو آدم فرماتے تھے دین کے لیے چھپی بنیاد بن جاؤ تو تمہاری کوئی تعریف نہ کرے اور دین دنیا میں پھیل رہا ہو اور بنیاد کی قدر اللہ کی یہاں ہوتی ہے اور اس بنیاد کو حضرت فرماتے تھے وہ تقوا ہے وہ تقوی والی زندگی ہے آج تو ہمارا حال یہ ہے سنت کو سنت کہتے اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ذرا ایسا کر لو لیکن سنت ہی تو ہے بھائی ذرا اس طرح سے کر لو بھائی سنت ہی تو ہے مستحبی تو ہے تو یہ سنت کا اکرام نہیں ہے بلکہ سنت کی احانت ہے اس لیے تقوی والی زندگی ہماری ہوگی اللہ کے یہاں قبول ہوگا ان نما تقبل اللہ من المتقین کسی زمانے میں عورتیں اتنی تقوی والی ہوتی تھی اتنی تقوی والی ہوتی تھی امام احمد ابن حنبل کا یعنی ان کے زمانے میں ایک قصہ ہوا ہے امام احمد ابن حنبل کے زمانے میں کہ ایک خاتون تھی غیر شادی شدہ وہ بہت غریب تھی اور کتابوں میں لکھا ہے کہ وہ اپنے گھر میں جو کچھ بھی رہتا تھا اسی میں اپنی زندگی گزار لیتی تھی اور اپنے رزق کے انتظار میں تھی کہ کوئی دیندار لڑکا مل جائے کوئی دیندار شوہر مل جائے جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزار لے کتابوں میں لکھا ہے کہ بادشاہ کی سواری سامنے سے گزری بادشاہ کی زبردست سواری چراغاں اس کے گھر میں چراغ دلانے کے لیے تیل نہیں یہ تو غریب عورت ہے لیکن اس کے گھر کے سامنے سے بادشاہ کی سواری گزری تو لکھا ہے کہ چراغا لمبا معاملہ باندیا ہے گزارا ہے غلام ہے دوست ہے آباد ہیں جو مالداروں کے خاص طور سے نخرے ہوتے ہیں کہ جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہوگا اتنے اس کے نخرے زیادہ ہوں گے یاد رکھنا کہ اس کے ساتھ وہ سگریٹ اٹھانے والا بھی ایک آدمی ہوگا موبائل اٹھانے والا دوسرا آدمی ہوگا اور اس کے کار چلانے کی ترتیب بھی الگ ہوگی یہ اللہ کا نظام ہے تو اس کا نخرے لمبا چوڑا یہ بیچارے غریب لڑکی بیٹھی ہوئی اپنے گھر کے اندر کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ جو بادشاہ کی سواری گزری سب تو اس کے چراغ تھا وہ روشنی گھر میں آتی تھی اس روشنی میں اس نے کپڑا تیار کر لیا کپڑا ہو گیا تیار دوسرے دن جب بھوک لگی تو اس نے امام محمد بن حمل سے مسئلہ پوچھا کہ امام صاحب ایک مسئلہ مجھے پوچھنا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے روٹی خریدنی ہے میرے پاس یہ کپڑا ہے میں جا کر بیچ دوں تو مجھے پیسے ملیں گے روٹی خرید لوں گی لیکن مجھے خالی اتنا بتائیے امام صاحب کہ یہ بادشاہ کا جو چراغ تھا یا چراغا تھا اس کی روشنی میں میں نے یہ کپڑا تیار کیا اب مجھے یہ پتا نہیں ہے کہ وہ جو چراغا تھا وہ روشنی تھی وہ حلال مال کی تھی یا حرام مال کی تھی مجھے اس کا جواب دیجیے امام احمد ابن حنبل کھڑے رہے کیا جواب جواب اس اس کا کا کیا امام احمد ابن حمل نے پوچھا کہ تم کون ہو تو انہوں نے کہا میں فلاں ایک بزرگ تھے اس زمانے میں تو اس خاندان کی میں لڑکی ہوں امام صاحب نے کہا تمہارے لیے حلال نہیں ہے تمہارے لیے حرام ہے تو اور عورت پوچھتی میں کہہ دیتا کہ حلال ہے کوئی عرض کی بات نہیں لیکن تمہارے تقلے کا معیار اتنا اونچا ہے تم تمہارے لیے حلال نہیں کہہ سکتا کیوں کہ بادشاہوں کے مال میں عام طور سے حرام زیادہ ہوتا ہے بہت کم بادشاہ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے مال میں حلال مکمل طریقے پر ہو ان کے یہاں دادا گری سے ظلم سے زمینیں لینا کسی کو اچھالنا کسی کو مارنا کسی کو قتل کر دینا زمین لے لینا یہ لے لینا اپنی اپنی چیز چلانا عام طور سے یہ ہوتا ہے اللہ مر رب مربی ہاں اللہ جس پر رحم کریں ویسے عمر ابن عبدالعزیز بھی گزرے ویسے ابن عبد الرحمان عبد بھی گزرے ویسے جو ہے حضرت سلمان علیہ السلام بھی گزرے داؤد علیہ السلام بھی گزرے اور جو عبد الرحمان ابن عوف کے پاس تو اتنا مال تھا اتنا مال تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے گھر کے اندر سے منو سونا نکلا منو اور وہ سونا ورثے میں جب تقسیم کرنے لگے اور جب کدالیوں سے اسے توڑنے لگے تو کدالیاں بھی ٹوٹ گئیں ٹوٹ گئی پھر دوسری لائے وہ بھی ٹوٹ گئی تیسری لائے وہ بھی ٹوٹ گئی اتنا سونا تھا ان کے پاس لیکن زندگی ان کی سیدھی سادہ بالکل سیدھی زندگی تھی الرحمان ابن عوف کی احمد ابن حمل نے جواب دیا کہ نہ میں جو ہے اجازت نہیں دوں گا تیرے لیے کہ تیرا تقرر کا معیار بہت اونچا ہے اس لیے میں بات اسی پر ختم کرتا ہوں ایمان اعمال صالحہ تقوی اللہ کا ڈر اللہ کے حکامت کو پورا کرنا جب بھی جب میں ایک نصیحت کرتا ہوں جب بھی گنا کرنے کا دل میں خیال آئے نا دل میں خیال ہے کہ ذرا پکچر دیکھ لوں دل میں خیال ہے کہ چوری کر لوں دل میں خیال ہے کہ فلاں لڑکی دیکھ لوں دل میں خیال ہے کہ فلاں کا مال دبا لوں جب بھی دل میں خیال آئے تو دل میں اتنا خیال لے آنا کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے بس اتنا خیال آتے ہی وہ گناہ کا خیال ختم ہو جائے گا اتنا خالی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ سن رہا ہے آج فوراً جو ہے قابو میں آ جائے گا اور ایسا قابو میں آئے گا کہ مکمل بھی نہیں ہوگا یعنی اللہ کی طرف سے ہدایت کا وقت آتا ہے عبداللہ ابن مبارک کون تھے عبداللہ ابن مبارک نے اسلام کے علاوہ یعنی کلمے کے علاوہ شرک کے علاوہ کوئی گنا انہوں نے چھوڑا نہیں ہے عبداللہ مبارک نے اتنے بڑے گنہگار تھے عبداللہ ابن مبارک کتابوں میں لکھا ہے کسی لڑکی کے ساتھ ان کا معاملہ ہوا تھا اس زمانے میں اوپر اور نیچے مکانات ہوتے تھے سیڑھی ایسی ہوتی تھی کہ نیچے والا بھی دکھ جائے کہ کیا کر رہا ہے اس زمانے کے مکانات ایسے ہوتے تھے تو عبداللہ ابن مبارک جس لڑکی سے معاملہ تھا وہ اوپر تھی وہ انتظار میں تھی کہ عبداللہ کب آ رہا ہے عبداللہ کب آ رہا ہے عبداللہ کب آ رہا ہے اور عبداللہ ابن مبارک وہ اوپر چڑھے اوپر چڑھتے ہی نیچے ایک بڑھیا تھی وہ تحجد پڑھ رہی تھی اور تحجد میں قرآن کی آیت پڑھ رہی تھی عالم یا ذکر اللہ بحم لکر اللہ علمیا نیلو انتخا پلو بحم لکر کیا مسلمانوں کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ کی طرف مائل ہو جائیں اللہ سے ڈرنے لگے کیا یہ وقت نہیں آیا عبداللہ مبارک سننے لگے بڑھیا کو معلوم نہیں کہ کوئی سن رہا ہے وہ سننے لگے وہ اوپر والی لڑکی دیکھ رہی ہے عبداللہ اللہ مبارک کو کہ ٹھہر گیا ہے عبداللہ مبارک جو سننے لگے اور بار بار وہ بڑھیا یہی آیت پڑ رہی تھی المیا نی اللہ یہ پڑھ دہرا رہی تھی تکرار کر رہی تھی عبداللہ مبارک نے سنا عبداللہ مبارک نے کہا آ گیا وقت آ گیا وقت وقت آ گیا وقت آ گیا یہ کہہ کر پیچھے ہٹے اترنے کے لیے جب پیچھے ہٹے تو لڑکی نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو تمہارا میرا وعدہ ہے کہاں جا رہے ہو یہ کہا بس اب مجھے اللہ مل گیا جگہ تمہیں اللہ ملا لیکن وعدہ پورا کرنا تو ضروری ہے وعدہ پورا کرو مسئلہ بتا رہی اوپر سے وہ کہ وعدہ پورا کرنا تو ضروری ہے عبداللہ مبارک نے دو ہزار دینار دینے کا وعدہ کیا تھا وہ دو ہزار دینار وہیں سے ہی پھینکے اوپر اتنے زور سے پھینکے کہ اس کے گھر میں جا کر گرے اوپر والی لڑکی کے گھر میں جا کر گرے اور عبداللہ مبارک واپس ہوئے اور واپس ہو کر انہوں نے زندگی گزارنی شروع کی اور بن گئے عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ امام بخاری کے بھی استاد اپنی کتاب میں امام بخاری لاتے ہیں ابن مبارک آل عبد اللہ ابن مبارک آل عبداللہ ابن مبارک وقت اللہ کی طرف سے اس لیے کبھی مایوس مت ہونا یہ یاد رکھنا دور منزل مقصود مگر ہے تو صحیح راہ کٹ جائے گی تو عزم میں سفر پیدا کر آدمی اللہ سے کبھی نا امید نہ ہو نا امید تو مسلمان کو ہونی ہی نہیں چاہیے کہیں نہ کہیں سے اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دے گا جنید بغدادی کو ہدایت ملی کہاں سے ملی آج تو سوچے تو صحیح عبد القادر جیلانی کو ہدایت ملی آخر کہاں سے ملی جنید بغدادی کا قصہ تو بڑا درد بھرا ہے کبھی کسی مجلس میں سناؤں گا انشاءاللہ لمبا قصہ ہے کہ انہیں ہدایت کیسے ملی عبد القادر جیلانی کو کیسے ہدایت ملی اللہ معین عبد اللہ والے کو کیسے ہدایت ملی اس لیے حدیث شریف میں آتا ہے ان رب اللہ اللہ کی طرف سے زمانے میں ربانی ہوائیں چلتی ہیں جب ربانی ہوائیں چلے اپنے آپ کو پیش کر دو مت مت اب ہمارے ذمہ کام کیا ہے نمازوں کا اہتمام قرآن شریف کی تلاوت کا اہتمام دعاؤں کا اہتمام ایمان بالغیر اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا یہ ہے ایمان اپنے آپ کو ایک کے حوالے کر دو وہ ایک ایک ایک کو ہمارے حوالے کر دے گا اور اگر ہم نے اپنے آپ کو ایک کے حوالے نہیں کیا تو وہ ایک ایک کے ہم کو ایک ایک کے حوالے کر دے گا پھر یہ عمر بھٹکتی رہے گی دائیں بائیں دائیں بائیں سبق پھر پر صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تص سے کام دنیا کی امامت کا عثمان بھائی یاد دلانا جنید بغدادی کا قصہ بیان کرنا ہے ابھی ذہن میں آ گیا ہے میرے لیکن اب تو وقت نہیں آدھا گھنٹہ لگے گا بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ اب تو میرے ساتھ میں ایک دعا پڑھا ہوں دعا پڑھ لیجیے آپ اللہ اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمین والمسلمات دیکھیے اتنا پڑھ لیا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس نے بھی اتنی دعا پڑھ لی دنیا میں اس وقت میں جتنے مسلمان موجود ہیں ان سب کے برابر اللہ نے اسے نیکیاں دے دی یہ حدیث شریف میں آتا ہے میں نے پڑھی مجھے نیکیاں مل گئی آپ نے پڑھی آپ کو نیکیاں مل گئی اگر اس قسم کی یہ دعائیں یاد کرو حدیث کی لکھی ہوئی ہے لیکن حدیث کی دعائیں ہم استحصار کے ساتھ نہیں پڑھتے روا روی پڑھ دیتے ہیں نا اللہ کے نبی نے یہ بات کہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو ایک مرتبہ خالی کہہ دے پڑھو میرے ساتھ سبحان اللہ ہی وہ ہم ایک مرتبہ پڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر کھجور کا درخت لگ جائے گا پڑھتے ہی دو مرتبہ پڑھا دو درخت لگ گئے تین مرتبہ پڑھا تین درخت لگ گئے عمل کرو گے انشاءاللہ بھائی اب بتاؤ اللہ کے راستے میں جانے کے لیے کون کون تیار ہے جلدی سے پھر ہم دعا کر لیں تین چلے کے لیے کون تیار ہے کیا نام آپ کا عبداللہ یہی کے رہنے والے ہو وسیم اور بتاؤ